الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین حضرات ہر مکتب فکر کے مرد و خواتین آج حق کو قبول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں آج اس بات کی چرچا یا اس بات پر تبصرہ نہ ہو رہا ہو کہ دنیا کے تمام ادیان میں اسلام کی طرف لوگ جوک در جوک کھینچے چلے آ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس بات کا ذکر بھی آج تمام مجالس میں کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں سب سے زیادہ پاپولیرٹی یا مقبولیت جو مل رہی ہے وہ اہل حدیثوں کو مل رہی ہے اور سلفی مکتب فکر کی دعوت چونکہ اسلام کی صحیح ترجمانی کرتی ہے اس لیے آج لوگوں کی اکثریت مسئلہ کے حق کو قبول کر رہی ہے اور یہاں ہم سعودی عرب میں خاص طور پر جدہ شہر سے جو اس حوالے سے حرکت پیدا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے حضرات کا انٹرویو شائع کرنے کے سلسلے میں لوگوں کی اکثر مسلسل فرمائش رہا کرتی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف دین اسلام سے لگاؤ اور حقیقت کو عوام الناس تک پھیلانا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک پاکستان سے عمرے پر آئی ہوئی ایسی شخصیت سے ملاقات ہم آپ کی کرا رہے ہیں جن کا تعلق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 کہ آپ حضرات نے مجھے اپنی اس مجلس میں مدعو فرمایا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی دربار میں دعا ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے اور جتنے بھی بھائی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں سراج مستقیب سے ہٹے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص اس پروگرام کی وجہ سے راہ راست پر آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کو سراط مستقیم کی سمجھ عطا فرمائے جیسا کہ آپ حضرات نے یہ سوال کیا مختصر تعارف کا تو اس کے لیے عرض ہے کہ میرا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ اور سندھ کے ڈسٹرکٹ ٹھڈا اور ٹھڈا کے تحصیل گھوڑا باری سے جو ہمارا آبائی گاؤں ہے وہ ٹھٹا سے تقریباً پچیس کلو میٹر شمال کی جانب ہے اور اس کے بعد ہمارا شروع سے آبا و اجداد سے شمار مقلدین حضرات میں ہوتا آیا ہے اور مجھے تقریباً چار سال ہوئے ہیں کہ میں نے مسلک کے سرب اندر قدم رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد سے سراط مستقیم کو پا لیا الحمد للہ یہ سراط مستقیم مجھے کیسے ملا اسباب کیا تھے اور پہلے میں کس مرتبہ فکر سے متعلق رہا ہوں ان کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میں نے تعلیم حاصل کی دیوبند مکتبے فکر سے ابتدائی تعلیم میں نے مدرسہ قاسم العلوم کے نام سے جو ہمارے گاؤں کا مدرسہ ہے وہاں تعلیم حاصل کی میں اس کے بعد ضلع کھٹا کے مشہور مدارس میں سے مدرسہ دار الفیوز ملا جو کہ سجاول میں واقع ہے اور اس کے بعد جو مدرسہ کھٹا شہر کے اندر سٹی ٹھٹا اس کے اندر کا نام ہے باب الاسلام جامعہ باب الاسلام اور اس کے بعد کراچی کی مائی ناز درسگاہ جامعہ احمدیہ کے نام سے موسم ہے جو کہ شاہ کے کالونی نمبر دو میں آتے ہیں یہ چار دینی بڑے مدارس ہیں جن کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد یہ جتنے بھی چاروں مدارس ہیں جن کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی ہے یہ کوئی چھوٹے موٹے مدرسے نہیں ہیں بالکل سندھ کے مانے ہوئے یہ جامعات میں شمار ہوتے ہیں تعلیمی سلسلہ ان کی مکتب فکر کے لحاظ سے جاول کا جو مدرسہ ہے دارالفیوز کے نام سے ایسے سمجھو کہ اگر میں ان کو دیوبند ثانی یا سندھ کا دار العلوم دیوبند کہوں تو اس میں مبالغہ نہیں اور اس کے بعد تعلیم مکمل میں نے کی جامع ہماری میں وہاں سے سنجے فراغت حاصل کی مفتی کا کورس کیا شیخ حبیب الرحمان کے پاس حبیب اللہ جو کہ کراچی کے مفتی ہیں اور ریڈیو پاکستان کے اوپر ان کا پروگرام بھی آتا ہے ان کے سوالات جوابات دیتے ہیں تو ان سے میں نے مفتی کسان کی آسانی وہ میرے اساتذہ میں سکتی اور سندھ کے بڑے بڑے علماء جو مکتب جو بند فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو اکابرین جو بند میں شمار ہوتے ہیں وہ میرا ساتھ ساتھ اس کے بعد ظاہر بات ہے جو میں نے تعلیم ان مدارس میں ان اداروں میں حاصل کی تو پھر دس تدریس کی جب باری آئی مجھے بھی وہی پڑھانا ہے میں وہاں پڑھانا شروع کیا اور ان ہی مدارسوں میں میں تدریسی خدمات انجام دی وہاں پڑھاتا رہا اور ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان مدارس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہاں جتنا بھی تعلیم کا زور ہے وہ دیگر فنون پر ہے دیگر فنون مثلا نحو ہے صرف ہے منطق ہے فکر ہے مضبوط فکر عروج معانی یہ جتنے بھی فنون ہیں ان کے اوپر ان کا زور ہے لیکن حدیث کے معاملے میں یہ پیچھے ہم نے جو حدیث پڑھی اخیر سال میں جو دورہ حدیث کے نام سے موصول ہے یہ حدیث آخری سال میں پڑھاتے ہیں سیاست کی مکمل کتاب آخری سال میں یہ ساری کتاب ایک ساتھ اور دیگر فنون جو ہیں ان کے اندر آٹھ سال نو سال بارہ سال بھی لگ جاتے ہیں طالب علم کو اور یہ ساری احادیث کا ذخیرہ ایک سال میں کم ہے حدیث کا علم جو ہے وہ اصل علم ہے یہ تمام علوم میں سے کم و اعلیٰ علم ہے اور جس کی دانی یہ ہے کہ ساری احادیث کو ایک ساتھ پڑھائی کا انداز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حدیث پڑھانے کا انداز کیا ہے کہ جبھی طلبا بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث کے شیخ صاحب آئے طلبا نے عبارتیں پڑھنی شروع ایک طالب علم غرض پڑتا ہے دوسرے سارے سنتے ہیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں شیخ صاحب بیٹھے ہیں خاموش وہ طالب علم بیس پڑھتا جا رہا ہے ایک طالب علم بیس پچیس صفحے حدیث کی کتاب پڑھ جاتا ہے کہیں کہیں وہ استاد شیخ صاحب وہ کسی مسئلہ کی بحث کرتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو صرف اور صرف عبارت کرتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ دیگر فنون جو پڑھائی جاتی ہیں ان کے اوپر اتنی محنت کی جاتی ہے ان کے اندر سالہ سال خرچ ہوتا ہے حدیث کا معاملہ کے اندر اس کی اتنی بے قدری کوئی طالب العلم سمجھ نہ پائے حدیث کو کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو یہ اعلیٰ علم ہے ان کی قدردانی نہیں دیگر فنون کی قدر ہے علم حدیث کی قدر نہیں کی اور اس کے بعد جب میں نے جو بندی مدارس میں پڑھانا شروع کیا تو بھی میں انبی تھا مقلد تھا مقلد بھی متاثر متشدد تھا میرے ذہن کے اندر بھی وہ مقلدیت ترقی بسی ہوئی تھی اور آنکھ کے اندر ہوتی ہے نہیں کر رہا یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں شروع سے ہی سلفی منسرت کا خیر خواہ تھا اس کو پسند کرنے والا تھا کیوں اس لیے کہ میں بھی وہ فرد ہوں ان ادارے کا تیار کیا ہوا جہاں پہ یہ مقلدی بنائی جاتی ہے سمجھائی جاتی ہے کا ایک فرق تھا میرے اندر بھی وہی سارے مسائل میرے ذہن میں بیٹھے رہتے تھے جو اور اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں کتنا متاثر اور متشدد دیکھا وہاں گاؤں میں میرے پاس کچھ دوست آتے تھے ایسے گپ شپ لگانے بیٹھے ہیں مسئلے مسائل کچھ نہیں تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا ہمارے دوستوں میں سے ہے ایک چھوٹی سی کتاب لائے اور اس کتاب کے اندر بخاری شریف کی شانتی کی ہوئی آتی سے مبارک تو انہوں نے میرے سامنے پیش کی کہ شخص صاحب یہ کتاب میں نے لائی ہے بہت پیاری کتاب ہے میں نے کچھ پڑھی ہے باقی ہے میں لائن آپ کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ مجھے مفید مشورہ دے سکیں ان کے مطالعہ کرنے میں اور ویسے بھی میں نے ایک غلطی کی ہے وہ یہ کہ جو بھی کتاب میں لاتا ہوں مطالعے میں رکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ یہ فلاں کتاب ہے فلاں مصنف کی لکھی ہوئی ہے میں پڑھوں نہ پڑھوں آپ اجازت دیتے ہیں ہمارے مکتب فکر سے یہ تعلق رکھتی ہے کتاب یا نہیں یہ غلطی میں کب بیٹھا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں احادیث ہیں لازمی بات ہے آپ مجھے اجازت دیتے ہیں اس لیے سے میں نے کچھ پڑھی ہے اور مجھے بہت اچھی لگی میں نے کتاب دیکھی کتاب کیا تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بخاری شریف کی چھانٹی کی ہوئی احادی سے مبارکہ تھی اور کچھ نہیں تھا اس میں لیکن جب کتاب کے ٹائٹل پہ نظر پڑی اس کی کتاب بہت سارے برا بندہ بھی کرا اللہ کے بندے تمہیں یہ کتاب کس معتبر نے دیے ان کا نام بتا لاؤ میرے سامنے وہ بندہ اس نے آپ یہ کتاب لا کر دی ہے یا لکھ کر دی ہے اس کا نام بتاؤ ذرا پریشان ہو کی کتاب ہے جیسا سب اتنا غصہ ہو رہا ہے کیوں کون سی غلطی کی میں نے حدیث تو پڑیے اس نے نہ بتاتے ہوئے بھی جب سے دیا کہ آپ کے فلاں شاگرد کے پیچھے میں پانچ دن سے پڑھا ہوا تھا کہ بھائی آپ مجھے کتاب لے کر دیں کتاب لے کر دیں پھر انہوں نے کیا کری یہ کتاب مجھے لے کر اور سرائٹ میں نے اس کو بلا لیا میں نے شام کو آیا بھی کرا ڈرتا ہوا کو کہا کہ اللہ کے بندے آپ کو کس نے اجازت دی کہ بخاری کی حدیث اس جاہل کو آپ نے لکھ کر کتاب دیتی کہ آپ بخاری کی حدیث سے جا کے مطالعہ کرتے اس نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بخاری کی چھانتی کی بھی حادث سے لے گئے جا کے کتب کھانے سے انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی حدیث کی کتاب لکھ کر دو میں نے حدیث کی کتاب ہی لکھ کر دے دی بخاری کی تعلیم میں نے نہیں کی تھی اب کہ والا وہی مجرم ہے جس نے اس کو بخاری کو لوڑا دیا میرا جرم نہیں ہے میں نے اس کو کہا کہ آپ کو حدیث کی کتاب لکھ کر نہیں دینی تھی اس تیاری کو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مکتب فکر میں جو بڑا شیخ ہوتا ہے جس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں حدیث وہ پڑھاتا ہے ہر کوئی عام مول حدیث نہیں پڑا تھا کیوں اس وجہ سے کہ حدیث کو سمجھنا ہر کسی کے بس بات نہیں ہے وہ بندہ جو کتاب لے کر آیا تھا اس کو پھر دوسرے دن بلا کے اس کو میں نے آرام سے پیار سے سمجھایا میں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ حدیث کا مطالعہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے یہ علماء کا کام ہے جو یہ حدیث پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو ہم شیخ حدیث کرتے ہیں ہر عام مولوی حدیث کو آدمی نہیں کرتا نہیں پڑھاتا آپ ہو رہے وہ حدیث کیا سمجھیں گے تو وہ بےچارا خرچہ کر کے قیمت دے کر کتابیں لایا اور وہاں میرے پاس کے مطالعہ کرنا تو کتاب چھوڑ چھوڑتا کہ بھائی یہ کتاب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی جیب صاحب نے کر دیا کہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی نہیں آئے گی بس قدر چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ کتاب میرے لائبریری میں ہے تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کیا کرنا چاہیے تھا کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی کہ بھائی تم نے حدیث کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا ہے آپ کو مبارکباد آپ کو حدیث سے لگاؤ ہے حدیث سے محبت ہے فرمان رسول سے محبت ہے آپ کی حکمت افزائی اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمیں اس کی آواز دینی چاہیے تھی تعصب کی وجہ سے آپ نے تعصب کیونکہ ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ حدیث کو نہیں حدیث وہ سمجھ سکتا ہے جن کے پاس بہت سارے علوم کا ذخیرہ ہو اور جن کے پاس اتنے علوم کا ذخیرہ نہیں وہ حدیث کے قریب نہ ہے حدیث نہیں سمجھ سکتا تو اس وجہ سے یہ مرض ایک ہتھیار ہے حدیث سے دور کرنے کا حق کو قبول کرنے کے لیے قریب جانے سے روکنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پہ یہ ایک بات استعمال کیا ابھی تک جیسے نہیں ہے کیوں اگر حقیقت جیسے ہے تو حضرت بلال رضی اللہ اور عنہ ان کس یونیورسٹی سے پارت تھے کتنے علوم تھے ان کے پاس سلمان فارسی کے پاس کتنے علوم کا ذخیرہ تھا حدیث سمجھ میں آ گئی اس کو یہ جتنے بھی تھے بے سامانی کی حالت میں جنہوں نے اسلام قبول کیا فرمان رسول کے سامنے انہوں نے سر تسلیم کم کیا مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے علم تھے ان کے پاس جو فرمان رسول کو سمجھنے کے لیے ان کی مدد کی ان لوگوں نے اور اس کے علاوہ قرآن کریم بار بار کہتا ہے مطلب یسر القرآن ذکر بحل میں مدد آسان صورت میں ہے کوئی ہے نصیب بدلنے والا آسان چیز کے لیے کن ان کی ضرورت ہے آسان ہو جس میں حاصل کرنے کے لیے کسی تربوزوں کی ضرورت نہیں یہ ہم نے ان کو مشکل بنایا اس لیے تاکہ اگر لوگ ان کی طرف توجہ کریں گے حدیث کی طرف یا کتاب اللہ کی طرف ہماری منمانی کریں گے ہماری یہ دکان بیٹھ جائے گی گراہک کم ہو جائے ہماری عزت مٹی میں بچ جائے گی ہماری انانیت فرا ہو جائے گی ان کو بچانے کے لیے لوگوں کو ہٹا دیا کتاب اللہ سے میں دور رہوں جو کچھ آپ کو معلوم کرنا ہے ہم سے ہوں جو ہم بتائیں گے وہی تین ہے بہرحال جب میں نے تدریسی خدمات انجام دی مدارس میں تو اللہ کا فضل شامل حال رہا کیونکہ بخاری کی حدیث ہے اللہ تبار کو تعالی ہے جس بندے کے ساتھ ہرائی کا معاملہ فرماتا ہے اس کو دین کو سمجھتے ہیں فرمانے رسول اللہ تبارک و تعالی کو اس ناقص ناقص کو بھی دین کی سمجھتے نہیں تھی کچھ ایسے اسباب پیدا کر دیے جو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے دین حد کو میں نے قبول کیا وہ کیا تھی یہ تھی کہ جزاک جزاک اللہ اللہ خیر خیر شیخ ہم آپ سے اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے آپ کا نام جاننا چاہیں گے میرا نام عبداللہ ہے یہ میری ایک مثبت ہے ٹھنڈا کی طرف اس لحاظ سے جہاں بھی میں لکھتا ہوں تو بھی لکھتا ہوں یہ میری کرتا جزاک اللہ خیر آپ نے ابھی دوران گفتگو فرمایا کہ آپ نے مفتی کی ڈگری حاصل کی ہے پاکستانی مدارس میں جب آپ نے مسئلہ کہ اہل حدیث قبول کیا اتنی بڑی شخصیت اہل حدیث ہو رہی تھی تو کیا دوسرے مفتیان کرام نے جو پاکستان کے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے ہوں گے یا آپ کے اساتذہ میں سے انہوں نے کوئی آپ کے خلاف تحریک نہیں چلائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے مسئلے کے حق کو قبول کیا تو جو میرے ساتھ اساتذہ پڑھاتے تھے ان سے میں نے بار بار مشورہ کیا پوچھا کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ اس کے اندر تعارض نظر آ رہا ہے فقہ کے اندر اور حدیث کے اندر براہ کرم شاید میرا ناقص عقل ناقص علم ہونے کی وجہ سے میں اس مسئلے کو حل نہیں کر رہا تو آپ میری مدد کریں آپ عالم دین ہیں مفتی یعنی کرام ہیں امت کے ایک رہبر و رہنما ہیں تو میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ سے یہ مشورہ بھی لے رہا ہوں اور طالب العلم کی حیثیت سے اور آپ کو اساتذہ مان کے اس کے بعد آپ سے یہ مشورہ لے رہا ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ تعارف جو احادیث اور فکر کے اندر ہے کیوں تو انہوں نے مجھے انتہائی مایوس کن جواب دیا وہ جواب کیا تھا جواب یہ تھا کہ مولانا صاحب آپ مدرسے کے جامعہ کے استاد ہیں آپ کو جامعہ تنخواہ دیتی ہے جی۔ آپ کا کام ہے پڑھانا مسائل کے اندر گہرائی میں جانا اور ان کی بال کی کھال اکھاڑنا یہ آپ کا کام نہیں آپ کو تنخواہ ملتی ہے پڑھانے کی مسائل میں الجھنے کی آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی لہذا آپ کو آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں ان مسائل میں آپ نہ پڑیں تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں مجھے برابر آپ تنخواہ دے رہے ہیں لیکن پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی طلبا حضرات ہم سے یہ پڑھ رہے ہیں علم تو ہم ان کو کیا سمجھائیں کیا جواب دیں ان کو کیسی نصیحت کریں کہ جہاں فکر اور حدیث کے اندر تعارف آ جائے تو ہم ان کو کیا سمجھائیں کہ آپ کو کس پر عمل کرنا ہے حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے یا فکر کی بدبہ پر عمل کرنا ہے یہ مجھے سمجھاؤ تاکہ میں اپنے طلبا کو سمجھا سکوں تو انہوں نے کوئی جواب نہیں پھر یہ آستہ آستہ مسئلہ بڑھتا گیا چل کر منتظمین حضرات تک پہنچا کہ بھائی ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں طلبا کو کہ حدیث پر عمل کرو حدیث پر عمل کرو فکر کو چھوڑ دو دو تین بار انہوں نے مجھے بلا کے سمجھایا کہ بھائی کیسے نہیں یہ کام اگر آپ کے ان کام سے باز نہیں آئے تو پھر ایک ہی مسئلہ ہے کہ آپ کو نکال دیا جائے گا ادارے سے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آخرکار میں نے اپنی مکمل تحقیق کے بعد یہ طلبا کو تحقیق کی ہے تحقیق کے بعد کہ پورے ان احادیث کو جو کتب میرے سامنے تھے ان کو مطالعہ کیا اور اس مذہب کو بھی مطالعہ کیا جو امام صاحبان ہیں جن کے نام پر یہ مذاہب چل رہے ہیں ان کے تراجم کا بھی مطالعہ کیا تحقیق کے بعد میں نے یہ تبلیغ کی ہے طلباء پر بغیر تحقیق کے میں نے طلباء پر تبلیغ نہیں کی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں یہ بغیر تحقیق کے یہ باتیں ان کو بتاؤں گا تو میرے اوپر یا میرے خلاف بہت ساری تحریکیں اٹھیں گی ایسے ہاتھ بڑھیں گے میرے طرف روکنے کے لیے سدے باپ کر دیا جائے گا راستہ روکا جائے گا لیکن میری تحقیق ہونی چاہیے اور یہ تحقیق میں نے کہاں سے شروع کی وہ بات میں بتاؤں گا لیکن جو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ مفتی حضرات یا اساتذہ حضرات انہوں نے کیا کچھ کیا آپ کے خلاف تو انہوں نے یہ کیا کہ مجھے مدرسے سے نکلوا دیا کہ بھائی یہ اہل حدیث کا ایجنٹ ہے کہ بار بار طلبا کو تلقین کر رہا ہے کہ حدیث کا عمل کرو فکر کو چھوڑو لہذا یہ اہل حدیث کا ایجنٹ ہے ہمارے کام کا نہیں ہے اس کو نکال کر پھر مجھے بلا کر کہا کہ بھائی آپ ہمارے کام کے نہیں رہے کیونکہ آپ بار بار تبلیغ کرتے حدیث کے اوپر عمل کرو یہ ہے اہل حدیث کا کام نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے لہٰذا آپ جائیں اور چلے جائیں اہل حدیثوں کے ساتھ جا کر مل جائیں یہ حدیث کون ہے جب تک آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اہل حدیث کون ہے میری کسی اہل حدیث سے ملاقات نہیں ہوئی تھی نہ ان کے موقف کا پتہ تھا ان کو منصور کیا ہے اور یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہ علم نہیں تھا لیکن پھر بھی توکل اللہ پر میں نے کہا کہ مجھے جو نکال دیا گیا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ میں نے صحیح بات کی حق کی بات کی کہ بھائی فرمان رسول کو مت چھوڑو احتیاطی رسول کو نہ چھوڑو یہ بات کہی میں نے یہ بات حق ہے اگر حق کی وجہ سے مجھے یہ نکال دیتے ہیں تو مجھے سب کشن قبول ہے میں نے ان کو بات محدود کر لی میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے حق کے اوپر اگر آپ کر کے نکل گئی اس کے بعد ایل کیا اس مدارس میں آپ نے رجوع کیا یا کس طرح سے جدوجہد جاری کیا بہت اچھا سوال ہے اصل میں جب میں مدرسے وہاں سے نکالا گیا تو تقریباً چار پانچ مہینے میں ایسے بیٹھا رہا یہ بات میرے ذہن سے بھی نکل گئی کہ مجھے اہل حدیثوں کا تانا دیا گیا ہے ان کی بات میرے سامنے رکھ کر پھر مجھے نکالا گیا کہ یہ اہل حدیث کا ایجنٹ ہے یہ بات بھی میں نے بڑھا دی بیٹھ گیا ایسے اور میرے ذہن کے اندر دل کے اندر بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کوئی ایسا ادارہ ہو چھوٹا ہی ہو جہاں صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جائے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو اس میں کیونکہ علم نام ہے وہی کا اور وہی نام ہے کتاب اللہ اور سنت کا تو یہ علم کتاب اللہ اور سنت کا ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا جائے جہاں یہ دو چیزیں جس سے امت مسلمہ ہٹی ہوئی ہے یہ ان کے اندر رائج کر دی جائیں عام کر دی جائیں کہ بھائی کتاب اللہ کو مطالعہ کرو کتاب اللہ کو پڑھو سمجھو حدیث کو پڑھو اور اس کے بعد خود بخود سراج مستقیم ان کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے گا یہ بات میرے دل میں اٹک رہی تھی اور اس کے بعد میں نے آگے چل کر پہلے یہ صرف ایک ارادہ تھا اور اس کے بعد مسمم ارادہ کر لیا میں نے جو ایسا ادارہ ایک چھوٹا سا بنانا ہے اور مجھے ایسا ادارہ قائم کرنا ہے جہاں کتاب اللہ اور سنت کی تعلیم دی جائے اور میں یہ کروں گا کہ کتاب اللہ اور سنت کو عام کروں گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اور اس کی مدد شامل حال نہیں تو میں ان دو چیزوں کو پھیلاؤں گا امت کے اندر لیکن پھر یہ بھی خیال آتا کہ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے اس میدان میں میں تو اکیلا ہوں ایک ہاتھ سے تعلیم نہیں پھیلا رہے تھے تو یہ بھی کی آتا پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل پر اس میدان میں کھڑا ہو گیا کوشش شروع کی کہ کہیں کوئی ایسا چھوٹا موٹا پلاٹ ہمیں مل جائے وہاں ایک چھوٹا سا کچھ مدرسہ تعمیر کر کے دین کا کام ہم شروع کر لیں اور آگے بڑھانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے تو پھر کچھ مالی وسائل کی وجہ سے عملی جامع نہیں بنا سکا اسی دوران ایک میرا دوست ہے جس کا نام محمد علی بٹا گیا بیٹھتا تھا شام کے ٹائم میرے ساتھ انہوں نے ایک دن آ کر مجھے کہا کہ شیخ صاحب ایک سال سے مجھے کچھ لوگ پریشان کر رہے ہیں سے پوچھا کہ بھائی کیوں پریشان کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہتا ہے کہ وہ آپ کی ملاقات ان سے کراؤں گا آپ قائم کیا تو میں ان کو دعوت دوں اور آپ کی گفتگو ان کے سامنے کرا دوں مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں میں نے کہا کون ہے اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کوئی قادیانی ہے عیسائی ہے لی وہ ہے جی۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو مجھے وہ بات مدرسے والی یاد آئے گی انہوں نے مجھے اہل حدیث کا کھانا دے کر نکالا تھا کہ بھائی تم اہل حدیث کا ایجنٹ ہو چلو ٹھیک ہے ایک بہانہ مل گیا ان کو میں نے کہا کہ چلو ان کو بولا جو آپ کو تنگ رہے ہیں ان کو بلا اور ان سے ان کا موقف معلوم کر لیں گے بھائی آپ کا موقف کیا ہے تو اس نے ملاقات کروا دی ان سے جب میں نے معلوم کیا کہ بھائی آپ کا مشہور کیا ہے آپ کچھ کھل کر میرے سامنے وضاحت کریں تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم خود نئے ہیں ہم بھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کا الفاظ یہ ہمیں پورا علم نہیں ہم عالم نہیں ہیں لیکن یہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح دین کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دی صحیح دین یا غیر صحیح یہ تو بعد میں پتہ چلے گا لیکن آپ اپنے موقف کی تھوڑی وضاحت تو کریں چلو آپ نہیں کر سکتے تو مجھے آپ کے اکابرین سے دیں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں تو انہوں نے مجھے محققین سے ملایا اس میں ڈاکٹر عبد الرفی سمو صاحب وہاں کے امیر ہیں جمیت حجیری سے اور مولانا عبدالزاد سے ملاقات کر اور وہاں ان کا مدرسہ ہے بدین میں انہوں نے مجھے میرے سامنے کتابیں لا کر رکھ دی کہ بھائی ہمارا موقف یہ ہے ایک طرف میں نے دیکھا کہ کتاب اللہ ہے تفسیر ہے دوسری طرف احادی سے مبارک ہے اب ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک طرف کتاب اللہ دوسری طرف احادی سے رسول یہ ہمارا مذہب ہے یہ ہمارا منشور ہے یہ ہمارا موقف ہے اس سے ہٹ کر ہم کسی بات کو نہیں مانتے نہیں کہا کہ پتی بھی تو منصور میں وہاں سے لے کر نکلا تھا تو پھر آپ نے اور میں فرق تو نہیں ہے